کسی کو دے اس لیے جواب میں یہ فرمایا من پاد عمر ہو وہ حسن عمل ہو کہ وہ آدمی خوش نصیب اور افضل ہے کہ جس کی عمر لمبی ہوئی اور امان یا امال اچھے ہوئے یہ دعوت ہے کہ اپنی عمر میں امال کی کثرت کرو اسلام میں خیر کے اسباب اور طریقے بہت ہیں خوبی ہے ہمارے مذہب کی کہ ہمارے ہاں خیر کمانے کے لیے بہت راستے ہیں ہاں اللہ سے معاملہ کر کے بھی خیر کما سکتے ہیں مخلوق سے معاملہ کرنے کر کے بھی خیر کما سکتے ہیں کتے کو پانی پیلا کے بھی جنت مل سکتی ہے خوبی ہے دین کی خیر کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے بلکہ خیر کے طریقے بہت ہیں اچھے جیسے میں نے عادت کیا تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ فرمایا الخیر و کثیر خیر بہت ہے وہ قلیل الفائل اور اس کے لینے لینے والے اختیار کرنے والے ہیں شکایت بھی ہے اور تنبیہ بھی ہے شکایت تو بہت ہے لیکن اس کے لینے والے حاصل کرنے والے یا تھوڑے ہاں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اصل چیز پر بھی دیتے ہیں اور اصل چیز کے لیے جتنے راستے واسطے اختیار کیے جائیں گے اس پر بھی دیتے ہیں دل وسائل حکم المقاصد فکا کا مسئلہ دل وسائل حکم المقاصد یہ جتنے راستے واسطے ہیں ان پر بھی وہی وعدہ ہے جو اصل مقصد پر ہے اصل نماز یہ نماز تو اصل مقصد ہے عبادت لیکن اس کے لیے جتنے راستے واسطے اختیار کیے جائیں گے سب پر دیں گے آپ چل کر کے جائیں گے تو چلنے پر بھی نہیں گے ہاں کسی دفتر میں جانے کے لیے کسی ادارے میں جانے کے لیے چلنے چل کر کے آپ گئے کیا ملے گا چلنے پر کیا کچھ نہیں چل چل کے آؤ وہ سوال ہو کر وہ ہماری تو وقت پر آؤ یہاں کہ آپ چل کر آئے ہیں تو آپ کے قدم لکھے جائیں گے کہ آپ بجنے کی طرف کتنے قدم چلے انہوں نے فرمایا دیا رکھوں دکھ تب وہ آتا رکھوں ایک صحابی نے یہ ارادہ کیا تھا کہ مسجد نبی کے قریب مکان لے لوں تاکہ بس مسجد کی حاضری میں آسانی ہو اسے فرمایا نہیں وہیں رہو وہیں سے چل کر آؤ وہیں سے چل کر آؤ تو تمہارے قدم لے کے جائیں گے کہ قدم اس کی کہیں قیمت نہیں ہے یہاں اس کی قیمت ہے اللہ کے راستے کے قدم اللہ کے راستے کا گرد و غبار جی ہاں ان سب پر ملتا ہے اللہ کے راستے کی وجہ سے اللہ کے راستے میں ہے میرے راستے کا و غبار سے بھی وہ کمائے گا بھوک اور پیاس پر بھی دیں گے کس پر دیں گے بھوک پیاس اللہ کے راستے میں بھوک آئی اللہ کے راستے میں پیاس آئی اللہ کے راستے میں تھکن آئی تو کہ بھوک پر بھی دیں گے پیاس پر بھی دیں گے تھکن پر بھی دیں گے ہاں جانے کا بیان نہم لائب زم والا نسم والا محمد اللہ اللہ کتب الحم بھی ترغیب دی ہے مسلمانوں کو کہ رسول کے پیچھے اللہ کے راستے میں جانے میں کمی نہ کرو اگر تم اس راستے پر جاؤ گے تو تمہاری بھوک بھی لکھ لیں گے تمہاری پیاس بھی لکھ لیں گے تمہاری تھکن بھی لکھ لیں گے جی ہاں کسی بھی ادارے میں بھوک میں پیاس میں تھکن سے تھکن پر کچھ نہیں ملتا کام کرو گے تو ملے گا یہ دنیا کا حصول ہے کام کرو اور لو اپنی مزدوری بکری کے بھی اتنے تھکے تھے اتنے پیاسے ہوئے تھے اتنے بھوکے ہوئے تھے اس پر بھی کچھ ملے ایسا ہے ایسا نہیں ہے یہاں ہے کہ آپ نے اللہ کے راستے میں بھوک اٹھائی پیاس اٹھائی تھکن اٹھائی کہ اسے لکھا جائے گا اتنی تھکن ہوئی ہے اتنی پیاس ہوئی ہے اتنی بھوک ہوئی ہے تو گویا بھوک کو پیاس کو تھکن کو نیک عمل بنا لیا جیسے نیک عمل لکھے جاتے ہیں اور لکھ کر کے پھر اس کو دیں گے تو یہ بات ہے کہ اصل چیز پر بھی دیں گے اور اس کے لیے جتنے راستے واسطے اختیار کیے جائیں گے اس پر بھی دیں گے جتنے حالات آئیں گے اس پر بھی دیں گے جی ہاں کی وجہ سے حالات آئے بہو جو بھی سبیری وقات لو وکوتے لو لو کفر ہم سری ان کو میرے راستے میں ادائیں ہوئی ہے اللہ حمایت میں بات کرتے ہیں سمجھا حمایت میں بات کر رہے ہیں کہ ان کو میرے راستے میں ایزا دی گئی ہے ان کے ساتھ مرنے ماننے کے حالات لائے گئے ہیں تو یہ بیکار نہیں جائیں گے کہ بھائی ایک فساد ہوا تھا یہ ہنگامہ ہوا تھا کہ نہیں بلکہ ان کو جو ایزائیں ہوئی ہیں وہ اور ان کے ساتھ جو مدنے ماننے کے حالات لائے گئے ہیں وہ اس پر اللہ تعالیٰ ان کو نور دیں گے وہ فی سبیلی وفات الو وفطلو لو کب نام صحیح اس کا یہ کہ نام میں یہ ملے گا کہ ان کی زندگی میں جو کمیاں کوتاہیاں برائیاں ہوگی وہ اس تکلیفوں کی وجہ سے مٹا دی جائے گی کو یہی تکلیفیں وہ سزا بن گئی اب اور سزا نہیں ہے اور اصلی انعام اور اصلی کامیابی جو ہے ہمارے ہاں دین میں اصلی کامیابی کیا اصلی کامیابی یہ ہے کہ پمن زب سے رانی سے ولجن نہ تپا کہ جو جہنم سے بچایا گیا دو اور جنت میں پہنچایا گیا وہ ہوا کامیاب آخری بات آخری بات یہ ان کے لیے کہ وہ جو فی سبیلی وقات لو وہ قتل میرے راستے میں ان کو اجائیں دی گئی ہے مرنے ماننے کے حالات آئے ہیں کہ ان کے سیاحت اور غلطیوں کو معاف کر دیا جائے گا اور ان کو کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جنگل میں داخل کریں گے ہاں۔ تو میرے دوستوں جتنے راستے واسطے دین کے لیے اختیار کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ اس پر بھی انعام دیں گے اور جتنے ہزار آئیں گے اس پر بھی انعام ملے گا بیماری پر بھی انعام ملے گا یہ بیمار ہوئے ہیں ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ مومن کی بیماری رحمت اور اس کی اس کی تندرستی نعمت جی ہاں اس کے دونوں ہاتھوں میں مٹھائی مومن کے کہ دونوں ہاتھوں میں مٹھائی ہے اللہ نے تندرست رکھا تو تندرستی کیا ہے کیا بھائی بات سمجھ رہے ہیں تندرستی نعمت یعنی انعام اللہ کا تندرستی اللہ کا انعام شہد بڑی چیز ہے کیونکہ تندرستی میں آپ بھی کام کر دے گا بیماری بھی کیا کرے گا صحت اور تندرستی یہ نعمت اور بیماری بیماری رحمت ہاں، ایمان کی وجہ سے سب کے لیے نہیں اہل ایمان کے لیے اہل ایمان کے لیے ان کے ایمان کی برکتیں ایمان کی برکتیں علماء کہتے ہیں ایمان کی برکتیں ہیں یہ تکلیفوں پر ناگواریوں پر نقصان پر اللہ دیتے ہیں کیا ہے کہ ایمان کی برکت ہے وہ اللہ پر ایمان لائے ہیں اور یہ سب ساری چیزیں جو پیش آئی ہیں وہ ایمان کی وجہ سے پیش آئی ہے کوئی قصور نہیں ہے ایسے وہ ایمان لائے ہیں یہی خوشی سے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے اور کوئی گنا ان کا نہیں ہے کیا گنا ہے ایسے ایمان لائے ہیں بس اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے دین پر چلنے چلانے کی وجہ سے یہ حالات ان پر لائے جا رہے ہیں کہ یہ ایسے نہیں جائیں گے بیکار بلکہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں اس کا معاوضہ ہوگا اس کا بدلہ ہوگا وہ لکھا جائے گا کہ ناگوار حالات ایمان والوں کے لیے ہاں اگر ان کو یہ امید یہ امید رکھے اللہ سے نا امید نہ رکھے امید نا ہی نہ بنا بلکہ امید بنا کہ اللہ تو اچھے حالات میں اگر شکر ہوا تو شکر پر بھی دیں گے ناگوار حالات میں صبر ہوا تو اس پر بھی دیں گے اللہ کے ہاں تو دینا ہی دینا ہے لینا نہیں ہے اور ہم کیا دیں گے اللہ کو کیوں یہ سب فقیر ہیں اللہ کہتے ہیں تم سب فقیر ہو سب محتاج ہو جی ہاں ہر آدمی محتاج ہے اپنے حاجتوں کی وجہ سے وہ اللہ کو کیا دیں گے ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین عطا فرمایا ہے دین کا ترجمہ عربی زبان میں ہوتا ہے بدلا دین رال جین اس کا ترجمہ جزا اور بدلا اس لیے دین کی نسبت سے ہر چیز بدلا دلائے گی ہر چیز نیت بھی بدلا دلاوے گی عمل بھی بدلا دلاوے گا تکلیف بھی بدلا دلاوے گی شکر بھی بدلا دلا رہے صبر بھی بدلا دلاوے ہر چیز بدلا دلا یہ برکت ہے کس کی یہ دین اس لیے حدیثوں میں ہے کہ مومن تو ہر حال میں اس کے لیے تو خیر ہی خیر ہے ناگوار حالات آئے اس نے صبر کیا تو خیر اور اگر اچھے حالات اللہ آئے اور شکر کیا تو خیر اس کا تو کوئی حال خیر سے خالی نہیں ہے ایسی نعمت ہے دین اور ایمان جی ہاں۔ اور یہی میرے دوستوں زندگی کا اصلی سمرہ ہے اور اصلی نتیجہ ہے کہ زندگی میں کیا حاصل کیا جائے گا کہ زندگی میں دین اور ایمان حاصل کیا جائے گا یہ ہماری اصلی مایا ہے کہ زندگی سے دین اور ایمان حاصل ہوا کہ وہ کامیاب ہوا کیونکہ فرشتہ قبر میں دن پوچھے گا ہر مرنے والے سے جو سوال ہوگا وہ کیا ہوگا کہ میں دین کا آپ کا کیا دین ہے بتاؤ مردے کو زندہ کر کے یہ سوال ہوگا کہ آپ کا کیا دین ہے دین بتاؤ ماں دین کا مومن ہو تو مشرق ہو تو مناسب ہو تو کوئی بھی ہو ایک ہی سوال ماں دینوں کا یہ زندگی گزارنے کا کیا طریقہ تھا یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو وہاں سبات قدمی دے گا وہ صحیح جواب دیں گے کیا دیں گے صحیح جواب دیں گے پھسلیں گے نہیں جیسے امتحان میں بات کرنی نہیں بھول جاتا ہے بگڑ جاتا ہے ناپس ہو جاتا ہے امتحان ہے اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو قبر میں سبات قدمی دے گا یہ سب پہ تو اللہ ہو جاتے انعام ولایا تین دنیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو سبات قدمی دے گا وہ صحیح صحیح جواب دیں گے اللہ کی طرف سے ان کے ایمان کی برکت سے اور جن میں ایمان نہیں ہے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کیونکہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے لوگ کہتے تھے ایسا تو اس کی جہالت اس کی نافرمانی وہ اس کے لیے وبال بن جائے گی کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے اپنے رسول بھیجے تھے اپنی کتابیں اتاری تھی معجزات بتائے تھے کہ ہاں پھر کام کرنے والوں کی مدد مدد اتاری تھی اور ان کی مخالفت کرنے والوں کو نام بنایا تھا یہ سب باتیں اجت ہے اور دلیل ہے کہ یہ چیز حق ہے اتنی ساری باتیں ہوئی تھی اور پھر بھی تمہیں اس کی کوئی خبر نہیں ہے اس لیے اس کا کوئی ازر نہیں چلے گا بہرحال جو سوال ہوگا وہ کیا ہوگا کہ آپ کا دین کیا ہے یہ بتاؤں اس لیے میرے دوستوں سب سے بڑی مایا جو دنیا سے ہم کو حاصل کرنی ہے وہ اپنا دین بنانا ہے دین کا ایک تعلق دلوں سے ہے اس سے ہے دلوں سے کہ دلوں سے دین کا تعلق ہے یعنی دلوں میں اللہ کے ایک ہونے کا یقین ایک ہونے کا عقیدہ بھی ایک ہونے کا یقین بھی اور اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین کہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ سے ہوگا اللہ کے غیر سے نہیں ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جی ہاں کیونکہ دو چیزیں اللہ کے سامنے ہیں ایک اللہ کا امر اور ایک اللہ کی مخلوق یہ دو چیزیں اللہ لہ الخلق کو یاد رکھو یوں کہا یاد رکھو اللہ ہی کا امر ہے اور اللہ ہی کی مخلوق ہے جیسے بدن میں روح اللہ کا امر ہے اور بدن مخلوق ہے ایسے ساری کائنات میں ساری کائنات ساری کائنات جیسے بدن اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا امر ہے پہاڑوں میں اللہ کا امر ہے سمندروں میں اللہ کا امر ہے ہواؤں میں اللہ کا امر ہے پانی میں اللہ کا امر ہے تو ساری چیزیں ساری مخلوق اللہ کے امر سے جکڑی ہوئی ہے ایک ہی اللہ ہے جو سب چپ پر اپنا امر کرتا ہے اللہ والا امر کہ خوب یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی ہے اور امر کس کا ہے ہاں امر کے معنی حکم اور تصرف کہ اللہ ہی کا امر ہے اللہ ہی اس میں جو چاہیں گے کریں گے نفع ہو نقصان ہو عزت ہو ذلت ہو جو بھی حالات ہو کہ وہ اللہ لاوے گا کوئی دوسری چیز نہیں لا سکتی اللہ حالات لائیں گے اچھے حالات بھی لائیں گے ناگوار حالات بھی لائیں گے تھوڑے بھی لائیں گے زیادہ بھی لائیں گے جیسے موسموں میں دن کو لمبا کر دیتے ہیں موسموں میں راتوں کو لمبا کر دیتے ہیں دنوں کو چھوٹا کر دیتے ہیں تو اس طرح یہ یہ چیزیں بدلتی ہیں ایسے ہی جن پر یہ چیزیں بدلتی ہیں ان کا بھی یاد ہے انسانوں کے حالات کبھی اچھے کر دیے اور کبھی یہ گھٹا دی راحت گھٹا دی جیسے رات گھٹائی دل لمبے کر دیے ایسے راحت گھٹائی اور تکلیف بڑھائی کبھی تکلیف گھٹا دی راحت بڑھا نہیں پڑی یہ کیوں کہ مخلوق اللہ کی ہے اور اللہ کے مخلوق پر صرف اللہ کا امر چلے گا اور کسی کا نہیں چلے گا باقی سب اسباب ہیں کیا ہیں اسباب تو اسباب نے کیا رکھا ہے کہ اسباب تو ظاہر کرنے کے لیے ہیں پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے جیسے نل میں سے آپ پانی ہو گھمائیں گے تو پانی نکلے گا تو وہ نل پانی پیدا نہیں کرتا بلکہ پانی کو ظاہر کرتا ہے اور نہیں ہوتا پانی تو نہیں نکلتا جو ٹوٹیاں ہوتی ہیں یہ پانی کو ظاہر کرتی ہے کیا ہے نا پانی کرو استعمال نہیں ہے تو ایسے مولانا محمد یوسف الحمد اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا کے تمام اسباب وہ خالی برتنوں کی طرح سے ہے اس پر جو اللہ تعالیٰ اپنے امرت سے ڈالیں گے وہ ہوگا فلا لہ کم کو ولم یاد رکھو مخلوق اللہ کی ہے اور امر بھی اللہ کا اور کسی کا دخل اس میں نہیں ہے جو امر آئے گا وہ ہوگا مخلوق اس کو ظاہر کرے گی جیسے پانی یہ ٹوٹی پانی ظاہر کرتی ہے پانی پیدا نہیں کرتی ایسے ہر چیز وہ اللہ کے امر کو ظاہر کرتی ہے کہ مال سے راحت ملے گی کہ ہاں راحت مل سکتی ہے اگر اللہ تعالیٰ اس میں راحت ڈالے تو اور اللہ اس میں راحت نہ ڈالے تو مال کی وجہ سے مال والا ہلاک ہوتا ہے اس کو ہلاک کر دیا مال لوٹ لیا تو مال کی وجہ سے آفت آئی تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ مال کی وجہ سے راحت آ اس لیے فرماتے ہیں کہ دنیا کا ہر سبب یہ دو رخا ہے جیسے دو نالی بندوق ہوتی ہے جو چیز اللہ طے کریں گے وہ اس سبب میں سے ظاہر ہوگا اللہ اللہ خل کو کر کے فیصلے کی وجہ سے مخلوق بھی اللہ کی فیصلہ بھی اللہ کا اگر پانی کو اللہ تعالیٰ نفے کا ذریعہ بنا لیں تو پانی سے نفع ہوگا اور پانی کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے کا ذریعہ بنا لے تو پانی سے ہلاک آتا رہی اللہ تعالیٰ وہ کو ولم یہ ترتیب ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق اللہ کی فیصلہ اللہ کا اصل فیصلہ اللہ کا ہے بڑی اللہ اللہ ہی کے لیے امر ہے ہر حال میں اس لیے دعوت دی گئی ہے کہ جس کے ہاتھ میں امر ہے جس کے ہاتھ میں فیصلہ ہے اس کی طرف توجہ کرو اسے جب نبیوں کی کامیابی آتی تھی تو قدم نہ جا امرونا علیہ السلام نے ساڑھے نو سو تک کام کیا اور کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہوا جب مدت محنت کی پوری ہو گئی جتنے اللہ تعالیٰ چاہتے تھے ایک محنت ہوتی ہے جو اللہ چاہتے ہیں کہ اتنی محنت ہو جائے مقدار ہوتی ہے اللہ کے علم میں جیسے اللہ کا پھل لانا کہ اتنے سال میں وہ پھل لائے گا پودا اتنے سال میں اپنا اناج ظاہر کرے گا ایک مدت ہوتی ہے تو یہ نہیں وہ بھی مقدار ہر چیز اس کے یہاں ایک مقدار سے ہوتی ہے ایسے ہی نظر اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے لیے ایک میاد ایک مدت ہوتی ہے ایک میاد تک ایک مدت تک ایک کام ہوگا ہوگا ہوگا اب وہ اس کام کی حد آ گئی اب اس کام کے بارے میں فیصلہ آئے گا اگر وہ کام حق ہے اور اس کی مدت ہو گئی پوری تو پھر ان کی حمایت اور مدد میں فیصلہ آئے گا اور اگر وہ کام غلط ہے اللہ کی مخالفت میں ہے تو جو فیصلہ آئے گا وہ ان کی ناکامی کا فیصلہ آئے گا ایک ہی امر دو اثر کرے گا ایک ہی امر دو اثر کرے گا جو ماننے والے ہیں ان کے لیے خیر کا فیصلہ ظاہر ہوگا جو نہ ماننے والے ہیں ان کے لیے ناکامی کا فیصلہ ظاہر ہوگا تو میرے دوستوں مخلوق پر اللہ تعالیٰ کے فیصلے چلتے ہیں اس لیے مخلوق کے ساتھ وابستہ ہونے کے بجائے اللہ کی طرف وابستہ ہونے کا حکم دیا ہے کہ تمہارا تعلق کس سے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے باقی باقی کسی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں لا الہ کوئی کام بنانے والا نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے ہاں کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کی لا چلا کے معنی نہیں کہ تمام باطن چیزوں پر لا لگائے تمام مخلوقات پر لا لگایا لا مانا نہیں کہ ان سے کچھ نہیں ہوتا آسمان سے زمین سے فرشتوں سے جناتوں سے ہواؤں سے پان ان سے کچھ نہیں ہوتا تو کس سے ہوتا ہے یہ گندا سے ہوتا ہے جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا اس سے ہوتا ہے اس لیے ان میں ان کی عبادت نہیں کرنی ہے ان پر یقین نہیں جمانا ہے ایک اللہ پر جمانا ہے کیوں کہ وہ اللہ جو چاہے گا وہ اس سے ظاہر ہوگا ہر چیز اللہ کے امرہ سے آتی ہے مالداری اللہ کے امرہ سے اور غریبی غریبی غریبی غریبوں کی وجہ سے آتی ہے بولو غریبی غریبوں کی وجہ سے آتی ہے اور مالداری مالداروں کی وجہ سے آتی ہے تو بیماری بیماروں کی وجہ سے آئے گی وہ تندرستی تندرستیوں کے گی ایسا نہیں ہے کہ بیماری بیماروں کی وجہ سے آوے اور تندرستی تندرستوں سے آوے اور غریبی غریبوں سے آوے اور مالداری مالداروں سے آوے ایسا ہے کہ نہیں جس کو اللہ مالدار بنائیں گے وہ مالدار ہوگا جس کو اللہ غریب بنائیں گے وہ غریب ہوگا جس کو اللہ بیمار بنائیں گے وہ بیمار ہوگا جس کو اللہ تندرست بنائیں گے تو تندرست جس کو اللہ عزت دیں گے اس کو عزت ملے گی جس کو اللہ دلیل کریں گے وہ اس کو دلت آئے گی چاہے اس کا مال ہو مرتبہ ہو لیکن اللہ دلیل کرنا چاہتا ہے تو دلیل ہو جائے گا کیوں کہ اصل اللہ کا امر ہے اصل اللہ کا امر ہے یہ ہم کو سکھایا ہے کہ جس کے ہاتھ میں امر ہے اور جس کے امر سے یہ سارا ہوتا ہے تم اس کی طرف جاؤ جب اللہ نے نبیوں کی مدد کا حال بیان کیا ہے تو یہاں ہاں ما جا امروڑا ما جا امرونا آپ قرآن صحیح پڑھیں گے نبیوں کے قصوں میں تو یہ ہوگا ما جا امرونا جب اللہ تعالیٰ کا امر آیا تو کیا ہوا کہ تندور میں سے پانی نکلا کس میں سے تندور میں سے کیا نکلتا ہے بولو پانی نہیں نکلتی ہے وہ تو آپ کے لیے ہے تندور آپ کے لیے ہوز پانی کے لیے کہتے ہوز میں سے پانی آیا جو ماں کوئی بات ہے نہیں ہوز سے پانی نہیں آیا تو کس میں سے پانی آیا تندور میں سے پانی آیا کیوں کہ یہ اللہ کا ہم رہے یہ اللہ کامر ہے نبیوں کی دعوت میں اللہ کی طاقت سمجھائی گئی ہے کیا سمجھائی ہاں کہ نبیوں نے دعوت کا کام کیا ہے نبیوں نے دین کا کام کیا ہے تو کس طاقت سے اللہ کی طاقت سے ان کے ساتھ اللہ کی طاقت ہاں نبی کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہم بھی سمجھے میرے دوست ہو کہ ہمارا کام کس کی طاقت سے ہوگا کسی طاقت سے اللہ کی طاقت سے جس خدا نے دین اتارا ہے وہی خدا اپنے دین کا مددگار ہے حضور فرماتے تھے واللہ اللہ ہونا دین ہی اللہ اپنے دین کا مددگار ہے کیوں گھبراتے ہو اس نے دین اتارا ہے اس نے رسول بھیجا ہے اور اللہ رسولوں کا مددگار ہے اور اللہ دین کا مددگار ہے جب رسول کی تابے داری ہوگی اور دین پر قائم رہیں گے تو پھر اللہ مدد پھر ایمان والوں کے لیے بھی ہوگی اس لیے ہوگی ایمان والوں کے لیے ان سول و روسول ولین امن و حیات دنیا ویو مجھے ہم مدد کریں گے اپنے اپنے رسولوں کی ہر زمانے کے رسول کے ساتھ اس کی مدد ہوئی ہے یعنی اس نے اپنا کام کر دیا کام کا ہو جانا یہ اللہ کی مدد ہے ایک کام ہو گیا نتیجہ نہیں کبھی نتیجہ آتا ہے کبھی نتیجہ نہیں آتا کام ہو جانا چاہیے کام پر مدد ہے حدیثوں میں ہے کہ بعد نبی ایسے آئیں گے دنیا میں کہ ان کا ایک بھی ماننے والا تیار نہیں ہوگا ایسا اچھا، مطلب کام ہے کہ چلنے والا کوئی نہیں ہاں کاگوز یہ چلنے والا کوئی نہیں چلنے والا کوئی نہیں تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے ہونے والی بات ہے کیسا ہوگا کوئی بات نہیں تو بعد نبی ایسے آئیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی نہیں ساری عمر کی محنت اور کوئی نہیں تو وہ نبی نامراد ہو گیا وہ نبی نامراد ہو گیا وہ نبی کامیاب ہو گیا اس نے اپنا کام کر کے اللہ کو دکھا دیا کہ میرے دن میں کام تھا وہ میں نے کیا اب نہیں مانا جنہوں نے وہ نامراد ہوئے نبی نامراد نہیں ہوتا اجلا صاحب ملفوظات میں یہ بات سمجھاتے ہیں کہ ہماری یہ غلطی ہے کہ ہم نتیجے کو اپنا کام سمجھتے ہیں نتیجہ ہمارا کام نہیں ہے محنت ہمارا کام ہے بس سمجھ میں آ رہی ہے یہ سو گئے بیٹھے بیٹھے رات چھوٹی ہے ہاں انتظار میں راتیں چھوٹی ہمارے یہاں تو راتیں بڑی ہے یہ آپ کی قربانی ہے راتیں چھوٹی ہیں کام بھی ہو رہا ہے دن گرم ہے پھر بھی کام ہو رہا ہے جی ہاں فرماتے تھے ہم نے غلطی یہ کی کہ ہم نتیجے کو اپنا کام سمجھتے ہیں کہ نہیں نتیجہ ہمارا کام نہیں ہے تو کیا کام ہے کہ ذمہ داری پوری کرنا ہمارا کام ہے ہم نے ذمہ داری پوری کرنا کوشش پوری کر لی یقین کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کوشش پوری ہوئی کوشش نہیں ہوا یہ کوئی بات نہیں تم کامیاب ہو تم کامیاب ہو کیونکہ تمہارے دن میں کوشش ہے ایک صحابی ہے محمد بن مسلم بہت سمجھدار آدمی ہے اہم امور ان کو دیے جاتے تھے تاکہ وہ اس کو نمتا رہے محمد بن مسلم حد کے زمانے میں ایک مطالعہ کوئی تقاضا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا کہ اس تقاضے کو کون کرے گا سنت ہے یہ کہ نبی تقاضے دکھاویں امت تقاضے پورے کریں نبی تقاضے بتاویں دیکھو یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے بولو کون کرے گا آج بھی یہ طریقہ ہے جو ذمہ دار ہیں وہ تقاضے رکھیں اور جو باقی ساتھی ہیں وہ مل کے تقاضے پورے کریں اجتماعی کام تقاضے پیدا کرنا تقاضے پورے کرنا یہ نبوت کا طریقہ وہ کوئی تقاضا تھا وہ مجلس میں رکھا کہ اس کام کو کون کرے گا تو محمد مسلمان کھڑے ہو گئے کہا کہ میں کروں گا اچھی بات ہے کر لو آپ نے ان کو ذمہ داری لے لی جب آپ نے ذمہ داری لے لی تو ان کو شہم ہو گیا کیا ہو گیا شہم اور بوجھ ہو گیا کہ کیا اللہ کے نبی کی طرف سے ذمہ داری آئی مجھے اللہ کی طرف سے آئی میں معلوم نہیں اس کو پورا کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا میرا کیا ہوگا ہاں سہم سہم ان کے یقین والے ہونے کی علامت ہے غفلت والے کو اور بے یقین کو سہم نہیں ہوتا ہوگا ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا جی ہاں لیکن جن کو ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے یقین ہوتا ہے تو وہ سہما سہمتا ہے ڈرتا ہے تو ان کو سہم ہو گیا اور اتنا سہم ہوا کہ ان کا کھانا پینا بند ہو گیا کہ کب یہ کام میرے سے پورا ہوگا کب وقت آئے گا کہ میں اس کو پورا کروں گا اللہ نبی کے سامنے ذمہ داری لی اور آپ نے ذمہ داری لی تو شہن کی وجہ سے ان کا کھانا بند ہو گیا لوگوں نے عرض کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ محمد کا کھانا بند ہو گیا کیوں کیا بات ہوئی کیا یہ بات ہوئی کہ وہ آپ کے سامنے انہوں نے ذمہ داری دی اور آپ نے ان کو ذمہ داری دی اب وہ سہمے ہوئے ہیں ڈرے ہوئے ہیں میں پورا کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا اور نبی کے سامنے وعدہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملہ فرمایا ان کو سمجھانے کے لیے کیا جملہ فرمایا کہ بھائی سو رہے ہیں آپ لوگ جاگ رہے میری مدد کرو سو مت کیا فرمایا اللہ کل جو تمہارے ذمے میں تو فقط محنت کرنا ہے نتیجہ تمہارے ذمے نہیں ہے تم کیوں گھبراتے ہو تو محنت کر لو یہی طریقہ ہے کہ بھی ہونا چاہیے کیونکہ سہن احساس ذمہ داری کی علامت ہے جس کو احساس ذمہ داری نہیں اس کو کوئی سہن نہیں جی ہاں جس کو جتنا ذمہ داری کا احساس ہوگا اتنا وہ کام کی ذمہ داریوں سے سہم لے گا اور ڈرے گا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا صحیح کروں گا غلط کروں گا پورا کروں گا ادھورا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا ایسے وقت میں ان کو سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا الیکل جوہر تمہارے ذمے تو صرف کوشش کرنا ہے تم اپنی کوشش پوری کر لو اب وہ کام پورا ہو نہ ہو اس کا نتیجہ آبے نہ آئے یہ تمہارے ذمے نہیں ہے یہی سنت ہے نبیوں کی کہ وہ اپنے تابے داروں کو اپنی امتوں کو کوششوں کا ذمہ دار بناتے کہ کوشش صحیح کرو صحیح کوشش کے ذمہ دار ہو اور پوری کوشش کرو ہاں اس کی تم ذمہ دار باقی کیا نتیجہ آئے گا اس کا تم ذمہ دار ہمارے ساتھ جب ہیں دیکھو جتنا لوگ بے ایمان سننا جائیں گے ہم سے پوچھیں گے ہم سے نہیں پوچھیں گے ہم سے نہیں پوچھیں گے اللہ کہ یہ کیوں بے ایمان گئے دنیا سے نبی سے حضور کے حضور کے سامنے بہت سے لوگ بے ایمان مرے ہیں نہیں مرے مشرقین مرے آپ کے سامنے کتنے مشرقین مرے تو کیا اللہ ان سے پوچھے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ مشرقین کیوں کیوں بے ایمان مرے میں نے آپ کو مجھے کرے آپ کے دن میں کام ہی کام ہے بس انا اور سلنا کا دل حق بشیروں و اصحاب الجحیم یہ بہتر سنایا کہ ہم نے آپ کو بشیر اور نظیر بنا کر بھیج دیا ہے کام کرنے والوں کو بشارت سناؤ کامیابی کی خوشخبریاں دو ان کی حالات دنیا آخرت میں بننے والے ہیں یہ بشارت ان کو سنا دو اور جو نہیں مانتے ہیں ان کو انجام سے ڈراؤ یہ دو کام آپ کے ہیں وعدہ اور وہی جو ہم پڑھتے ہیں نا بگو کہ وعدہ سنانا وہی سنانا یہ نبی کا کام ہے افسرناک کے بشیروں وزیر نذیرہ ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیج دیا ہے باقی جو مر گئے تھے اس کے باوجود اپنے کفر میں اپنے بے نظر میں اصحاب آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ آپ موجود تھے اور ابو جہل کیوں کافی مرا ابو لہد کیوں کافی مرا ایسا نہیں ہے ہم سے بھی پوچھیں گے کیوں کہ ان تک تو بات پہنچ گئی ہاں بات پہنچی ہے بلکہ انہوں نے بات کو سمجھا بھی ہے جان بوجھ کر نہیں مانا ہے سننے والوں نے آج بھی کہ جان بوجھ کر جانتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اس کا فائدہ ہے اس سے برائیاں کم ہو رہی ہے بدائیاں لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہے لیکن نہیں چلنے دینا ہے ابو جل کہتا تھا کہ صحیح تو ان کا ہی ہے لیکن چلنے نہیں دینا ہے جی ہاں اس کا کیا علاج اس کا کیا علاج یہ کہتا تھا میں جانتا ہوں صحیح تو انہیں کا ہے ایک دفعہ موبائل میں شردا اور ابو جہل دونوں پڑے اور جناب اللہ علیہ وسلم گزرے ان دونوں کو کھڑا دیکھ کر آپ کا تو کام ہی تھا آپ نے فوراً ابو جہل کو دعوت دی کتنی مرتبہ دعوت دی ہے تو وہ کہنے لگا کہ آپ ہم سے ابھی تک نا نہیں ہوئے ہیں ہاں۔ نبی کیوں نام ہو ہدایت دینے والا اللہ ہے ہدایت دینے والا کون ہے اللہ نبی تو محنت کرنے والا تو وہ کیوں نامین کبھی مانے مانے گا نہیں اس کو چھوڑو جیسے ڈاکٹر نامی ہو جاتا ہے بھائی ابھی کر لے جاؤ اب اس کے بدن میں صلاحیت نہیں ہے نبی ایسا نہیں کرے گا نام نہیں کہ آخر تک ابو طالب کو آخر تک ہاں دعوت دیتا نہیں کہ آپ پہلے کل پڑھ لیجیے تو وہ کہنے لگا ابو کہ ابھی تک آپ ہم سے نام مل نہیں ہوئے ہیں خیر اس نے بات مانی نہیں اور چال رسول میں اپنا کام تھا تو اس میں گئے جب آپ چلے گئے تو ابو جہل محمد عبد شوبار سے کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ شہید ہی نہیں کہا ہے یہی ہے دنیا میں آج بھی وہ جانتے ہیں صحیح چیز کیا ہے ہاں صحیح چیز کیا ہے ان کو معلوم ہے انہوں نے اس کی تحقیق کے ہے ریسرچ کیا ہے پی ایچ ڈی کے ہے ہاں تبلیغ پر پی ایچ ڈی ہوئی مقالے لکھے گئے بڑے بڑے میں نے پڑھے الدین نے حضرت اللہ علیہ کی ڈال آپ بھی انتظار ان کو معلوم ہے اس دس میں بڑے بڑے مقالے بھی آتے تھے تبلیغ پر پی ایچ ڈی کی ہے ہم مقالہ ایسا بڑا میں نے پڑھا ہے وہ مولانا صاحب کہاں پیدا ہوئے ہاں، ان کے خاندان کی بنیاد پھر ان کی تربیت کی بنیاد کن حضرات سے یہ تعلق کیا انہوں نے کس سے مرید ہوئے پورا نیچے سے لے کر اوپر تک معلوم ہے کہ سبھی یہی ہے لیکن یہ ماننا نہیں ہے چلنے نہیں دینا ہے یہ بھی دنیا میں ہوگا جیسے ہمارا ہے کہ کرنا ہے جو کچھ بھی ہو جتنا ہو سکے کرنا ہی کرنا ہے جیسے آپ حضرات کا ارادہ کرنے کرنے کا ہے کہ جتنے تدابوں کا نہیں سے جتنی سہولت ملے اتنے تو کر ڈالو ہمیں ٹکر لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا کام ٹکرانے کا نہیں ہے کہ ہم ٹکر نہیں لیں گے جس میں ہم کو راستہ ملے گا سہولت ملے گی کیا اتنا کریں گے پھر آگے کہ آگے اللہ کریں گے جہاں جہاں بندش آئے گی اس بندش کو اللہ کھولیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے کام کو نتیجے پر لے آئے گا اللہ ابارے کو امرے اللہ اپنے کام کو نتیجے پر لے آئے گا ان اللہ حبال کو امرے کہ اللہ اپنے کام کو نتیجے پر لیا گا اب تو نتیجے پر لانا یہ اللہ کا کام ہے اور ذمہ داری پوری کرنا ذمہ داری پوری کرنا یہ کس کا کام ہے یہ ہمارا یہ نہیں کہ ہاں بھائی دعا کرو دعا کرو یہ دعا بھی کریں گے وہ دعا بھی کریں گے ہاں دونوں کرنا ہے کہ جو اسباب اختیار کرنے ہیں وہ اسباب بھی اختیار کریں گے اور جو دعا مانگنی ہے وہ دعا مانگیں گے محنت بھی کریں گے کہ محنت ہدایت کا سبب ہے محنت ہدایت کا سبب ہے نبیوں کے دراصے سے جو محنت ہوگی وہ ہدایت لگے گی اور ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ دلوں کا رجوع اللہ کی طرف ہوگا ہدایت کہ دلوں کا رجوع اللہ کی طرف ہوگا اور دل اس کو اقرار کریں گے اور یقین کریں گے کہ سب کچھ اللہ کا ہے اور سب کچھ اللہ سے ہوگا اس لیے اللہ کی طرف توجہ کرنی ہے اللہ کی طرف مائل ہو جاؤ مولانا اللہ صاحب ایک دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے اللہ قلوبنا اور نواز آنا اور جواب دہانا بے لم تو ملک نام شیا وہ کر دینا پکون وحدینا صاحب مشروم دعا ہے وہ جامع دعا ہے اپنے لیے اور پوری امت کے لیے شروع اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں آپ اپنی دعا میں بھی نبی ہیں اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں آپ اپنی دعوت میں نبی ہیں اور اپنی دعاؤں میں بھی نبی ہیں کہ اللہ کے لیے کیا کرانا ہے اس کی دعوت سے اور اللہ سے اور اللہ کے لیے کر کے اللہ سے کیا لینا ہے اس کو دعا کہتے ہیں اس میں بھی آپ نبی ہیں دونوں باتوں میں آپ رہبر ہیں دونوں باتوں کے سکھانے والے ہیں اس لیے دعائیں مانگیے کیا مانگیے بہت دعائیں مانگیے ہاں اور بہت دعائیں سکھائیے یہ بھی دعا ہے ان نقلو بنا نام نوازیا اے اللہ ہمارے دل ہمارے آزا اور جوارے وہ صرف تیرے قبضے میں اور کسی کے قبضے میں نہیں آنکھیں ہوں ہاں، کان ہو دل دماغ یہ اللہ کے قبضے میں ہے ہمارے قبضے میں نہیں ہے ہم اس کے مالک بھی نہیں ہیں بلکہ سب چیزیں اللہ کے قبضے میں ہیں دل دماغ شہر سب کچھ جب سب چیزوں پر آپ کا قبضہ ہے ہمارا نہیں ہے تو پہلا فال لذالی کا بنا جب ہمارے ساتھ آپ نے یہ معاملہ رکھا ہے تو اب کیا ہوا کہ ہماری رہبری کی اور جنا سوائی شریر ہم کو صحیح راستے کی رہبری دی ہماری سب طاقتیں آپ کے قبضے میں ہیں ہمارے قبضے میں ہے نہیں تو ہماری صحیح رہبری کی تھی صحیح راستے پر ہم کو چلا دیجیے منزل تک پہنچا دیجیے خالی چلا دینا کافی نہیں ہے یہ دیکھو یہ راستہ ہے وہاں سے مڑ جانا یہ بھی ایک ریبری ہوتی ہے ہوتا ہے نہیں کہ یہاں ہے پھر وہاں سے بائیں ہاتھ مڑ جانا پھر آپ کو سامنے نظر آئے گی مسجد یہ بھی ریبری ہے اور ایک کہ آخر تک پہنچا دیا چلو ہم آتے ہیں آپ کو وہاں تک پہنچا دیں گے جی ہاں تو اللہ تعالیٰ کی رہبری یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ دیں گے اور آخر تک منزل تک پہنچا دیں گے جی ہاں اس نے کہا کہ ہم کو منزل تک پہنچا دے ایسی رہبری فرما یہ دعا ہے کہ جو ہماری ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو ہماری ایسی رہبری فرما کہ ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں تو وہ منزل کیا ہے کہ وہ منزل جنت ہے کیا ہے جنت وہ منزل جنتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے تابے داروں کے لیے تیار کی ہے اپنے سے ڈرنے والوں کے لیے تیار ہوئی ہے وہ عزت المستقین وہ ڈرنے والوں کے لیے تیار ہوئی ہے شرط ہے کہ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرے اپنے اندر تقوا پیدا کرے اپنے اندر اخلاص پیدا کرے کہ ان کے لیے جنت بنی ہے اس لیے میرے دوستوں جب آدمی اعمال کی پابندی کرے گا تو اس عمل کی وجہ سے اس کے اندر کچھ صفتیں پیدا ہوگی جسے چوری کرتے کرتے چور ہو گیا ڈاکہ ڈالتے ڈالتے ڈاکو ہو گیا جی ہاں جھوٹ بولتے بولتے جھوٹا ہو گیا یہ سب عمل پابندی سے کرے گا تو وہ عمل اس کے اندر صفت پیدا کرے غلط عمل دعا کہتے جواری ہو گیا چوری ہو چور ہو گیا اور ذکر کرتے کرتے ذکر کرتے کرتے ذاکر ہو گیا شکر کرتے کرتے شاکر ہو گیا ایک دو دفعہ کرنے سے نہیں ہوتا کہ عمل کی پابندی سے وہ عمل اپنے اندر کوئی اثر پیدا کرے گا جو طاقت چاہیے تھی وہ آئے گی جسے دوا کھاتے کر دوا اپنا اثر کرتی ہے وہ بیماری تو کالی آتی ہے ایسے ہی ہے اس لیے میرے دوستوں دین کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس عمل کا پابند بنایا جائے کیا بنایا جائے پابند بات سمجھ میں آ رہی ہے زندگی کو پابند بنانا یہ زندگی کو قیمتی بنانا ہے زندگی کو آزاد چھوڑ دینا یہ زندگی کی قیمت گھٹانا یہ زندگی کو آزاد چھوڑ دیا تو وہ زندگی کی کوئی قیمت نہیں زندگی ایک ہی مرتبہ ملتی ہے کیا ہے جیسے ایک بہت مندر ایک ہی پاس جا سکتے یہ ایسا ہے ایک ہی بات ہے اس لیے یہ بہت قیمتی ہے ایک ہی بات ملی وہ دی ہے اس لیے ایک خدمت ہے جو ان کے ذمے اور وہ اللہ کی عبادت ہے کیا ہے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بندوں کو پیدا کیا ہے یہ اعلان ہے تمام نبیوں کا کہ تم عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہو اور عبادت کیا کر کے اللہ تم کو آخرت میں لے جائیں گے یہ پروگرام ہے یہ پروگرام ہے کہ عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہو اور پھر تم کو اللہ پیدا کر کے پھر آخرت میں لے جائے گا موت دے کر کے اس لیے موت تک کا جو وقت ہے وہ کام کا وقت ہے حضور فرماتے ہیں اپنی زندگی کو گنے میں سمجھو موت سے پہلے اپنی تندرستی کو میں سمجھو بیماری سے پہلے اپنی مالداری کو میں سمجھو غریبی سے پہلے اپنی فرصت کو میں سمجھو کسی مسئلے میں الجھ جانے سے پہلے کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا الجھ گیا اب کام کرنے کا وقت نہیں ہے الجھا ہوا ہے یہ تمبی ہیں یہ کیا ہے یہ تمبی ہے یہ حیات بھی ہے تو حیات کی قدر کر لو کس سے پہلے یہ موت سے پہلے تندرستی قیمت کر لو بیماری سے پہلے ایمانداری قیمت لو گنی سے پہلے فرصت کی قیمت کر لو الجھنے سے پہلے کسی مسئلے میں الجھ جائے گا گھر میں کوئی بیمار ہو گیا اور پورا گھر اس میں الجھا ہوا ہے ہوتا نہیں ہوتا کچھ سمجھ نہیں آتا کیا دنیا بیمار ہے ایسے اس کو الجھن کہتے ہیں پھر وہ حمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اس لیے کہا کہ زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اس کی قدر کرنی ہے اور وہ قدر یہ ہے کہ اپنی زندگی سے ذمہ داریاں پوری ہو جائیں کیا پوری ہو جائے ذمہ داریاں پوری ہو جائیں جو اسباب اللہ نے دیے ہیں وہ ذمہ داریوں کی مدد کے لیے دیے ہیں مان دیا ہے تندرستی دی ہے وغیرہ اسباب جو دیے ہیں وہ ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے دیے کہ اسے ذمہ داری میں مدد لو جیسے مشین کو آئل دیتے ہیں نا تو مشین کو آئل مشین کے چلنے کے لیے دیتے ہیں یہ اس کی مدد سے یہ مشین چلے گی ایسے اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کے لیے اسباب دیے کہ اس اسباب کو اپنے عمل حاصل کرنے کا ذریعہ بناؤ یعنی یہ اسباب غافل کرے ہر دنیا کے ہر علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کے ہر سبب میں غافل کرنے کی تاثیر ہے اسی تاکہ کافی کرنا نہیں جتنا بڑا سبق اتنی بڑی تاثیر اس کے قابل کرنے کی دنیا کی حکومتیں دنیا کی تجارتیں دنیا کی دولتیں ان میں اللہ سے قابل کرنے کی تاثیر ہے کھانا پینا اس میں بھی آدمی کافی ہے کافل ہو جاتا ہے ہاں دنیا کے ہر سبب میں کیا ہے کافر بنانے کی تاثیر ہے جتنا بڑا سبب جتنی بڑی اس میں تاثیر داخل کرنے کی ہاں۔ پھر اپنی غفلت کی وجہ سے اپنی ذمہ داری سے جاہل بھی ہوگا جو غافل ہوگا وہ جاہل بھی ہوگا علم و ذکر جو ہے نا غفلت اور جہالت کا توڑ ہے تبلیغ میں علم و ذکر کہ علم جہالت کا توڑ ہے اور ذکر ذکر غفلت کا توڑ ہے جی ہاں ورنہ آدمی تو جاہل کافر ہوتا ہی ہے پیدا ہی ایسا ہوا ہے تو پھر کیا کہ اس کا توڑ کیا ہے کہ جہالت علم سے ختم ہوگی اور غفلت اللہ کے ذہن سے ختم ہوگی جی ہاں علم ذکر کا یہ مطلب ہے کہ اپنی ذمہ داری کا علم لیا جائے کیا لیا جائے اپنی ذمہ داری کا علم کوئی چیز فرض ہے تو اس کا جاننا فرض ہے نماز فرض ہے تو نماز کا علم فرض ہے آپ مالدار ہیں آپ کا زکات واجب ہوئی ہے تو زکات کا علم فرض ہے کہ مجھ پر کتنی زکات ہے کب ہے کس کو دینا ہے کتنی دینی ہے اس کا علم فرض ہے نہیں تو وہ زکات ادا نہیں ہوگی جیسے ہنر کہ ہنر کا جاننا ضروری ہے تو تو ہنر سے کام لے گا ہنر کو سیکھا نہیں ہے تو کپڑا سی لے گا درد بغیر سیکھے یعنی ہنر سیکھتے ہیں کمانے کے لیے اس طرح علم سیکھیں گے صحیح عمل کے لیے جو علم نہیں سیکھے گا اس کا عمل صحیح نہیں ہوگا ہمارے ذمے عمل بھی ہے ہمارے ذمے حقوق بھی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے ہمارے ذمے کیا ہے عمل اور ہمارے ذمے حقوق دونوں ہمارے ذمے اس لیے ہم کو عمل کا بھی علم دیا گیا ہے حقوق کا بھی علم دیا گیا ہے اس لیے اس علم کا جاننا ضروری ہے اس کو علم دین کہتے ہیں اس کو علم آخرت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں علم آخرت علم دین وہ علم آخرت ہے جو اس علم کو پڑے گا وہ جانے گا کہ میری آخرت کیسے بنے میرا عمل کیسے صحیح ہو میں کس طرح حق ادا کروں نبیوں کا علم وہ حقوق کی تعلیم دینے کے لیے ہے ہاں اور کسی کام کے لیے نہیں ہے کہ دین سیکھو تاکہ تم اپنی ذمہ داری کے جو حقوق ہے اس کو پہچانو حقوق کی معرفت کے لیے علم اترا ہے مثلا اللہ کا حق ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے اللہ کا کیا حق ہے معاذ سے حضر نے پوچھا معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے کہ جی مجھے نہیں معلوم آپ بتائیں گے جیسا صاحبہ کا جیسا فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی اور کسی کی عبادت نہیں جائے گی جب اللہ کی اللہ کی عبادت اللہ کا حق ہے تو عبادت کا علم ہونا ضروری ہے نماز ہے تو نماز کا علم ہے زکات ہے تو زکات کا علم ہے روزہ ہے تو روزہ کا علم ہے حج ہے تو حج ہے تو پیسے کہ پیسے ہو تو حج ہاں آتے ہو گیا پیسے ہو تو حج چلو اور زیادہ لے جاؤ تو بیوی کو بھی لے جاؤ تو حج پیسوں سے نہیں ادا ہوتا حج حج تو حج کے علم سے ادا ہوگا یا پیسوں سے ادا ہوگا کہ پیسوں سے تو حج کا سفر ہوگا ہاں، ادانی ہوگا پیسوں سے ہاں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی دعوت دی اور لوگوں کو اپنے ساتھ کیا کہ میرے ساتھ چلو اگر میں تم کو حج سکھاؤں اگلے سال میری آپ کی ملاقات کی امید نہیں ہے یہ بھی تھا اپنی وفات کی خبر دی کہ اگلے سال حج میں آئیں گے اس کی امید نہیں ہے ایسے سال آؤ تو اپنے گھر لوگوں کو لیا ایک پرد باقی رہ گیا تھا جو علم و عمل سے سکھانا تھا اچھا باقی سب سکھا دیا تھا یہ باقی رہ گیا تھا تو اپنے ساتھ سب کو لیا اور لوگوں کو حج کا علم دیا اور عمل بھی خود کر کے بتایا اس طرح حج ادا ہوتا ہے اس طرح احرام باندھا جاتا ہے اس طرح صحیح کی جاتی ہے اس طرح سباب کیا جاتا ہے اس طرح قربانی ہوتی ہے یہ سب لوگوں نے چاروں طرف سے آپ کو گھیرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج آپ کے عمل سے سیکھا اور پھر سیکھ کر کے اس کی تبلیغ کی جامع ابن عبداللہ حج کی حدیث بیان کرتے ہیں کیا بیان کرتے ہیں حج کی حدیث بہت لمبی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ یہاں سے نکلے تھے یا وہ پوری کیوں کیا آپ نے فرمایا اس کو سیکھو پر عمل کرو اور پھر دوسروں کو بعد میں پہنچانا تو جو حج کا علم لیا تھا پوری اس کی تبلیغ کرتی ہے اور وہ حج کے مسائل ان کی حدیثوں سے ان کی حدیث سے لیا جاتا ہے بہت لمبی حدیث یہ طریقہ ہے کہ جو ذمہ داری آئے اس کا علم ہونا ضروری ہے ہم سیکھتے نہیں ہیں سیکھتے نہیں ہیں مالدار ہو گیا تو مالداری کے لیے کیا علم چاہیے کتنی سے طرح ہوتی ہے اور اس کمزوری کی وجہ یہ ہے کہ ہم زکات کو غریب کی ضرورت سمجھتے ہیں اپنی ضرورت نہیں سمجھتے زکات کس کی ضرورت ہے غریب کی کوئی آیا تو دے جائیں گے ایسا نہیں ہے زکات غریب کی ضرورت نہیں ہے زکات مالدار کی ضرورت جس طرح کپڑے دھلواتے ہو دھوبی سے تو دھوبی کی ضرورت ہے کس کی ضرورت ڈوبے گی بجن دو بھی بھوکے مرے گا ایسا ہے ایسا ہے ایسا کوئی بھی نہیں سمجھتا کہ بھائی دھوبی سے کپڑے دھلواؤ اور نائی سے بال کٹواؤ نہیں تو وہ بھوکے مریں گے ایسا ہے بولو کہ بھائی نائی سے بال کٹواؤ نہیں تو بیچارہ مچھلی مارے گا بیٹھے بیٹھے کیا کرے گا ایسا نہیں ہے دھوبی سے کپڑے دھلوانا دھوبی کی اعانت ہے کہنا دھوبی سے کپڑے دھلوانا اپنی ضرورت ہے کیوں کہ کپڑوں کو پاک صاف رکھنے کا حکم ہے ایسے مال کو پاک صاف رکھنے کا حکم ہے تو مال پاک ہوگا زکات کی ادائیگی سے یہ مثال ہے کہ زکات کے علم سے زکات ادا ہوگی تو جو مال ہے وہ پاک ہو جائے گا نہیں تو جس میں دوسروں کا حق دبے گا غریب کا دی نہیں ہے اس لیے اس لیے شریعت نے بتایا کہ مالدار کون ہے تو جس کو شریعت مالدار کہے وہ مالدار جس کو دنیا مالدار کہے وہ مالدار نہیں ہم تو کر لوگ دنیا والی جی تو بہت مالدار جی، شریعت جس کو مالدار کہے گی جس کے بعد اتنا مال ہو وہ مالدار ہے تو اس کو مال کے حساب سے اللہ کی بھی ہوئی ذمہ داری زکات ادا کرنی پڑے گی اس لیے زکات کا علم لینا ضروری ہے کہ شریعت اس کو مالدار کہتی ہے دنیا مالدار کہیں اس کا اعتبار نہیں ہو وہ رواج ہے جیسے مسافر کہ مسافر چار رکعت کی دو رکعت پڑے تو جس کو شریعت مسافر کہے وہ دو رکعت پڑے جی ہاں ہاں اب شریعت نے اس کو مسافر مانا ہے تو وہ چار کو دو پڑے شریعت جس کو مالدار کہے کہ وہ زکات دے اس لیے زکات کا علم ہونا ضروری ہے روزے کا علم ہونا ضروری ہے حس کا علم ہونا ضروری ہے جو جو ذمہ داریاں ہیں حقوق کی اللہ کی اور بندوں کی اس کا علم ہونا ضروری ہے ہمارا تیسرا نمبر کیا ہے یہ علم و ذکر اوپر دو نمبر ہے نیچے دو نمبر ہے یہ بیچ میں ہے اوپر کرنا اور نمبر پھر اس کے بعد پھر نیچے پھر نیچے تصویر ہاں۔ نیت پھر اس کے نیچے تبلیغ اس کو میں رکھا ہے کہ اس کا تعلق اوپر سے بھی ہے نیچے سے بھی ہے اس لیے میرے بھائیوں سچی بات اس کام کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے عام طور پر بے سمجھے ہو رہا ہے اللہ معاف کرے جی ہاں اس کو سمجھے سمجھ کر کریں جاننے والوں سے جاننا سمجھنے والوں سے سمجھنا جو دنیا دنیا میں جو کام پروڈکٹ کرتے کا ہوتا ہے وکیلوں سے سمجھتے ہیں دوا داروں کا ہوتا ہے تو علاج کرنے والوں سے سمجھتے ہیں دوسری سلائن کے ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں جوتا موتی جوتا کا موتی سے سمجھیں گے سونا چاندی کا کام سونا سے سمجھیں گے ہاں دین کا کام ہے علم و کا کام ہے تو وہی مانو سے سمجھیں گے علم مانو سے سمجھو کیا دفاع کتنے ہے کس بازی ہوتے ہیں نماز کا کیا حکم ہے اس میں ہمارے اندر بہت کمی ہے تبلیغ میں و ذکر کی تو بہت کمی ہے نہ سب مل کے تبلیغ ہے حرکت صرف تبلیغ نہیں ہے حرکت حرکت ضروری ہے جیسے چکی کی حرکت کہ چکی کی حرکت ضروری ہے ورنہ آٹا کے چلا آئے گا لیکن آٹا تو بنے پہلے کہ بھائی آٹا بننے کی بھی تو کوئی چیز ڈالو تاکہ اس حرکت سے آٹا باہر آئے یا خالی حرکت کرنی ہے کیا رائے ہے خالی حرکت کرنی ہے سکی انہیں حرکت کچھ ڈال کے کرنی ہے اس لیے ہر نمبر باقی نمبروں سے جڑا ہوا ہے پانچ نمبر ہے تو ہر نمبر دوسرے نمبر سے جڑا ہوا ہے کلمہ نماز سے جڑا ہوا ہے کلمہ علم و ذکر سے جڑا ہوا ہے کلمہ اکرام اور حقوق کے ادائی کے ساتھ جڑا ہوا ہے کلمہ تصویر نیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے کلمہ تبلیغ کے ساتھ جڑا ہوا ہے ایسے نماز کہ نماز یقین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے منافق کی نماز نماز نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس یقین نہیں ہے ہاں نماز پڑھتے ہی نہیں پڑھتے تو ان کو نماز پر کچھ ملے گا نہیں ملے گا وہ دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں پڑھتے دکھاتے ہیں کہ میں نماز اپنا نفاق چھپانے کے لیے نماز کے ایمان کے ساتھ کہ نماز علم و ذکر کے ساتھ نماز حقوق کی ادائیگی کے ساتھ نماز اجلاس کے ساتھ نماز نماز کی تبلیغ کے ساتھ اس طرح ہر نمبر دوسرے نمبر سے جڑا ہوا ہے اسی سے اس کی تکمیل ہوتی ہے کیا ہوتی ہے اسی سے اس کی تکمیل ہوتی ہے الگ الگ نہیں ہے جسے مانا انعام صاحب ایک دن فرمان لگے کہ بھائی نکلنا نکالنا کہ یہ تو ایک نمبر ہوا باقی کا کیا ہوگا نکلنا نکالنا وہ باقی نمبروں کے ساتھ ہے ان چیزوں کے ساتھ نکلنا ایمان یقین بناتے ہوئے اپنے اندر عبادت کا ذوق شوق پیدا کرتے ہوئے علم دین کا ذوق شوق پیدا کرتے ہوئے اللہ کے ذکر کے ساتھ دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ صحیح نیت کے ساتھ نماز پڑھے اور پھر نماز کی تبدیلی کرے نماز کے لیے کشتی کرے نماز کے لیے ملاقاتیں بھی کرے یہ صحیح طریقہ یہ صحیح طریقہ ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عمل کرتے تھے اور دوسروں کو عمل کی دعوت دیتے تھے جو دعوت قبول کرتا تھا اس کی تعلیم کرتے تھے کوئی آدمی مسلمان ہو جاتا فرما دیتے ارل مکاق عمر قرآن یہ تمہارا بھائی مسلمان ہو گیا اس کو قرآن پڑھاؤ اس کو قرآن سکھاؤ یعنی اس کو تعلیم اس کو نماز سکھاؤ جی ہاں ایمان لایا ہے تو عبادت کرے گا عبادت کرے تو اس کو علم لگ جائے اس کو اس کو سکھاؤ اس کو تو سکھایا جاتا تھا تاکہ اس کی عبادت صحیح ہو جائے جتنا دین اترتا تھا جتنا قرآن اترتا تھا تو دین میں اس قرآن کو علم بنا کر کے سیکھتے تھے پہلے دار ارکم میں یہ ہلکا ہوتا تھا قرآن کے سیکھنے سکھانے کا کہ قرآن میں کیا حکم ہے قرآن نے کیا بتایا ہے تو قرآن کو یوں پڑھ لیں سے ہم پڑھتے ہیں وہ بھی ثواب سے قابل نہیں ہے وہ تو ہے سب لیکن اصل اسمنے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں دار ارقم میں وہ ہلکے ہوتے تھے قرآن کو سمجھنے کے دن میں قرآن علم رہتا تھا اور رات ہوتی تھی تو وہ قرآن ذکر بن جاتا تھا یعنی رات کی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے اس میں تلاوت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے تھے اب یہ قرآن نماز میں پڑھنے کے لیے ہو گیا یہ اللہ کا ذکر ہوا یسلون آیا اللہ آنا لے لے وہ یسلون اے وہ یسلون رات کو یہ اللہ کا کل اٹھ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں اور نمازوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں رات کو قرآن شریف ذکر بن جاتا تھا اور دن کو علم بنتا تھا یہ تھی ترتیب کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیا فرض ہے کیا اخلاق ہے کیا اخلاص ہے کیا دنیا ہے کیا آخرت ہے اس کا علم قرآن پاک میں م تھا دین میں دار عرت میں اس کے مذاکرے ہوتے تھے تو دین میں علم اور رات میں رات میں ذکر قرآن شریف اور راتوں میں عبادت میں نمازوں میں پڑھنا بہت اونچا عمل ہے سمجھ آئے نا بات تو یہ علم و ذکر والی بات ہے اس لیے کوئی صحابی جاہل نہیں تھا ہاں کوئی بھی نہیں بلکہ ان کے پاس گہرا علم تھا ایسا گہرا علم اپنی ذمہ داریوں کا آخرت کا عام کو ہم علم جتنے محسوس سمجھاتے تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم میں گہرے تھے جیسے ایسے نہیں کہ اپنی جہالت میں ادھورے تھے کہ نا اپنے علم میں گہرے تھے ہاں نقو ہوں علم کیوں کہ بغیر علم کے وہ کیسے اللہ کو پہچانے گا اور کیسے اللہ کے حق کو پہچانے گا اس لیے میرے بھائیوں دین سیکھنا ضروری ہے کیا سیکھنا ضروری ہے دین تبلیغ کی محنت سے یہ شور پیدا ہوگا کہ مجھے دین سیکھنا چاہیے ہاں جسے کہتے ہیں اس میں وقت لگاؤ اس میں پھرو یہ سنو یہ بولو یہ دوسروں کو دعوت دو تو تمہیں اپنی کمی کا احساس ہوگا ایک رو, ایک روشنی پڑتی ہے اس محنت کے ذریعے جس سے آدمی کو اپنی کمی سمجھ میں آتی ہے بعض لوگوں کے اندر یہ خدا نہ خرچہ گناہ میں ہوتی ہے اب وہ نکلے تبلیغ میں اور انہوں نے محنت کی تو ان کو روشنی پڑتی ہے ان کو اپنے گناہ نظر آتے ہیں ہاں تو وہ اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کام سے لوگوں کو اندھیروں میں سے نور میں لاوے گا تو وہ گناہوں کی ظلمت اندھیرے اندھیروں میں لے کر توبہ کے نور میں وہ توبہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے تو اتنی نمازیں نہیں پڑھی اتنا کیا اتنا کیا اور یہ گناہ کی بن اب ان کو اندر وہ چیز ڈنٹ مارتی ہے اپنے گنا چھوتے ہیں اندر گنا کی خاصیت ہے وہ چھپیں گے دل میں تو جب دل کی حالت صحیح ہو جاتی ہے صحیح محنت سے تو گناہ چھپتے ہیں اگر گنہگار ہوتا ہے اسے وہ توبہ کرتا ہے اسے توبہ ملتی ہے اور اللہ کے طور سے نیک ہوتا ہے تو نیک ہوتا ہے تو اس کو اپنے ایمانی کاموں سے خوشی حاصل ہوتی ہے کہ الحمدللہ للہ اللہ نے میرے چار میں لگوا دی اللہ نے نماز ادا کرا دی اور مجھے یہ ہو گیا میرا اللہ نے میرا یہ بھی کرا وہ اپنے عمل سے اندر سے اندر خوش ہوتا ہے خدا کا شکر کرتا ہے اندر سے دل کا اپنے عمل سے خوش ہونا یہ ایمان کی علامت ہے یا ایمان بن رہا ہے یہ کہتے تھے پیدا ہوتی ہے صحیح محنت کرنے اندر اس لیے میرے بھائیوں اس محنت کو کرنا بھی ہے اور کرانا بھی ہے سمجھنا بھی ہے اور سمجھانا بھی ہے اگر فرماتے تھے سمجھانے میں کمی نہ کرو سمجھاؤ لوگ سمجھیں گے لوگوں میں سمجھ ہے ایسے نہیں لوگ سب بدھو ہیں ادھر نہیں اللہ نے لوگوں کو سمجھے بھی ہیں صلاحیتیں دی ہیں لوگ بہت قیمتی ہیں اس لیے سماجے سمجھانے میں کمی نہ کرو لیکن سمجھائے گا وہ جو پہلے خود سمجھے ہاں سمجھنا اور صحیح جاننا یہ ضروری ہے صحیح جاننے کا نام ہی علم ہے جو صحیح نہیں وہ علم نہیں ہے وہ تو جہالت ہے غلط کو صحیح چلتی اس لیے میرے بھائیوں یہ دین سیکھنے کی عمومی ایک سکتی ہے ہاں، کہ نکل کر اپنے اندر طلب پیدا کرو جب طلب پیدا ہو جائے تو اپنے مطلب کی چیز حاصل کرو جیسے آدمی کو پیاس لگتی ہے تو پانی حاصل کرتا ہے خریدنا ہو تو پانی تو پانی لوگ خرید کے پیتے ہیں سمجھ آئے نا بات اس لیے اس سے طلب پیدا ہوگی کہ بار بار اللہ کے راستے میں جانا اور بار بار کام کرنا کہ ہماری طلب بڑھے اور ہماری وجہ سے لوگوں میں طلب آوے ہم خیر کا ذریعہ بنے کیا بنے ہاں کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے اور شر کے مٹنے کا ذریعہ بناوے وہ خوش نصیب ہے اور بد نصیب ہے وہ کہ جس کو اللہ شر کے پھیلنے کا ذریعہ بنا رہے اور خیر کے مٹنے کا ذریعہ بنا وہ بد نصیب ہے اور خوش نصیب وہ ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق کتا فرما اس لیے میرے دوستوں ارادے فرماؤ ان شاء اللہ یہ کرنا ہی کرنا ہے ہاں اس میں مددیں بھی آ جائے گی رکاوٹیں بھی آ جائیں گی نبیوں کے ساتھ دونوں باتیں ہوئی رکاوٹیں بھی آئی مدد بھی آئی رکاوٹ بھی آئی پھر مدد بھی آئی تربیت ہوتی ہے تاکہ سمجھے کہ میں نہیں کر رہا ہوں اللہ کرا رہا ہے حکمت ہے تو رکاوٹ بھی آئے گی اور مدد بھی آئے گی رکاوٹ آئے تو رک جاوے اور اللہ سے مدد مانگے کیا مانگے رکاوٹ ہے اللہ سے مدد مانگے اللہ نے کہا مجھ سے مدد مانگو کرنے والا میں ہوں کرنے والا کون ہے اللہ کا نظر ہے اس لیے اللہ سے مانگنے والے بنے اور اللہ کے لیے کرنے والے بنے اور اللہ کے بندوں کی طرفہ بنے یہ اصول ہے محمد کی ہمدردی میں کام کریں گے اپنی ذمہ داری پورا کرنے میں کام کریں گے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے اور کوئی غلط نہیں کریں گے انشاءاللہ شاء اپنے اپنی ترتیب بنا کر جو جو تقاضے دیے گئے ہیں دیے جائیں گے اس کو اوڑھ لیں